وہ جو آمان لائے اور اپنی آمان میں کسی ناحک کی آمیزش نہ کی انہیں کے لیے امان ہے اور وہی راپر ہیں